موقع پر اپنی لاڈلی امت کو مختلف نصیحتوں سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی فرماتے رہے جیسا جیسا موقع ویسی ویسی نصیحت فرما کر امت کیسے دنیا اور آخرت میں اور خاص طور پر مرنے کے بعد کی زندگی میں کیسے کامیاب ہو جائے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی رہنمائی فرماتے رہے کیونکہ قیامت کا دین اور آخرت کی زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی بہت خطرناک ہے اس کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہیں قرآن نے یوں فرمایا ادا وقات الواقعہ کہیں فرمایا الحاقۃ تم الحاقہ کہیں فرمایا القوریہ تم القوریہ کہیں فرمایا یوم دن تو حدی تو و اخبار رہا بھی ربا کا کافال رہا الغرض قرآن کریم مرنے کے بعد کی اور آخرت کی زندگی سے ہمیں بہت ڈرا رہا ہے تو اس آخرت میں میرا امت ہی کیسے کامیاب ہو جائے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ نصیحتوں کے ذریعے امت کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے مشکا شریف کی ایک روایت ہے اس یعنی اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کیسے انسان کامیاب ہو جائے اور آخرت کی ذلت کی اسے کیسے بچ جائے اس سلسلے میں تین اہم نصیحتیں فرمائی ہیں جو آدمی ان تین نصیحتوں پر عمل کرے گا اللہ آخرت کی ذلتی سے آخرت کی رسوائی سے آخرت کی ناکامیابی سے اس کی حفاظت کر لے گا اور جو آدمی ان کا عمل نہیں کرے گا اور ان کو نظر انداز کر دے گا آخرت میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہ ایسی نصیحتیں فرمائی ہے جو مشکا شریف کی روایت ہے اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین نصیحتیں فرما رہے ہیں پہلی نصیحت یوں فرمائی من خزانہ لسان سطر اللہ عورت ہُ جو آدمی اپنی زبان پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا حفاظت میں رکھے گا اللہ رب العزت قیامت میں اس کے عیبوں کو پردہ ڈالے رکھے گا پہلی نصیحت یوں فرمائی من خزان السان ہو سطر اللہ عورت ہو جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اس کی حفاظت کر لے گا بھائی زبان اتنی اہم ہے اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی اہم ہے ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں بے شمار جگہ پر زبان کی حفاظت کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ما الفظ من قول اللہ لدہ رقیب عتید کہ تم جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو کہا کہ وہ نگران فرشتے فوراً لکھنے کے لیے تیار ہے ایک جگہ فرمایا ان علیہ کہ رامن کاتی نئے عالمات فالون کہ تم جو بھی بولتے ہو کرتے ہو تمہارے جسم سے جس بھی طرح تم کرتے ہو وہ کرامن کاتبین ہر ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں تو ہم زبان سے جو بھی چیز نکالیں گے وہ نگران فرشتے فوراً لکھ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہے اپنی زبان کا ہمیں کتنی حفاظت میں رکھنا ہے یہ پتا چلا حدیث پاک میں بھی بے شمار ہر حدیث کی کتاب میں حفاظت لسان کا ایک باب ہے ایک چیپٹر ہے کہ بھائی زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے بخار شریف کی چند روایت میں آپ کو سناؤ ایک رواج میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نئی منب اللہ ولیم اللہ آخر فل خیرن اولی کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ فل یقول خیرن اگر بولنا ہی ہے تو کوئی بھلائی کی بات کہے اچھائی کی کوئی بھی بات کہے اسمت یا تو خاموش رہے بولنا ہے تو کوئی اچھائی کی بات کہو اگر نہیں تو پھر خاموش رہو کتنی بہترین مختصر رواج میں کہا کہ یعنی پتا چلا ہے کہ بولنا بھی انسان کو تول تول کر بولنا چاہیے عقل مند کون ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے اور بیوقوف کون ہے جو پہلے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ یار میں نے بول دیا یہ غلط کیا دوسری بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مشاء رضی اللہ راوی ہے فرمایا کہ کل تو یا رسول اللہ ای المسلمین افضل مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے کس کا اسلام سب سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سوات میں فرمایا من سلیم المسلمون من لسانی ہی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو یعنی وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو عام طور پر مسلمان اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے دو چیزوں کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کو رد کر دیا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان اور جو انسان یوں چاہے کہ میں سب سے اچھا مسلمان بن جاؤں اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بخار شریف میں ایک اور روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں اسم ماں بین اللہ ہی ماں بین رجلائی ہی کہ جو آدمی دو چیزوں کی گارنٹی دے مجھے جو بھی انسان جو بھی مسلمان مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں ازم مابین الحیہ ہی و مابین رجلئی ہی پہلی چیز کہا کہ جو دو جبڑوں دو ہڈیوں کے اور دو جبڑوں کے درمیان میں یعنی زبان اور دوسری چیز جو دو پاؤں کے درمیان میں یعنی شرم گاہ کہا کہ جو انسان ان دو چیزوں کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری دے لیتا ہے ازم اللہ الجنہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کتنی اہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ضمانت دے دے کوئی بتایا ہے کہ کوئی شک ہو سکتا ہے جنت میں جانے سے اسے لیکن پتا چلا کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے اسی پر تو اس کو جنت کا وعدہ کیا گیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دو چیزوں کی حفاظت کریں ایک تو کیا دو جبڑوں کے درمیان دو ہڈیوں کے درمیان میں وہ کیا زبان اور دوسرا ہے کہ دو دو پاؤں کے درمیان میں یعنی شرم گاہ اور شرم گاہ کی حفاظت کبھی آنا وہ بتائیں گے قرآن تو یوں کہہ رہا ہے ولا تقرب الزینا زنا تو کیا زنا سے قریب بھی مت جاؤ علیہ السلام کا ذنا کروا دیے تو پتا چلا کہ یہ دو چیزوں کی ضمانت اگر ہم ان یعنی دو چیزوں کو حفاظت سے رکھیں گے حفاظت کا رکھنے کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ نے حلال طور پر کہا ہے اس جگہ میں اس کو استعمال کریں گے اور حرام کی چیزوں سے اس کو روکیں گے زبان کو بھی اور شرمگاہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں بخار شریف کی صحیح ترین روایت ہے کہا کہ ازمن لہول الجنہ میں اس کو لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیر شریف کی روایت میں ہے کہ روزانہ انسان جب صبح اٹھتا ہے میں آپ ہر ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے تو کہا کہ جسم کے اندر جتنے اعضا ہے جتنے پارٹس ہے وہ تمام کے تمام زبان سے درخواست کرتے ہیں زبان سے قرضی کرتے ہیں کہ زبان تو صحیح سالم رہنا تو غلط جگہ میں مت چلنا کہا کہ تو صحیح سالم رہی تو ہم سب صحیح سالم ورنہ تو ہی لی تو عذاب ہم سب کو بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اگر زبان نے کسی کو گالی دے دی وہ مار دے گا تو زبان نے حرکت دی اور جسم کو اس کا نقصان ہوا اور قیامت میں نقصان تو ہے ہی تو کہا کہ پورے جسم کے اعضا روزانہ صبح میں زبان سے درخواست کرتے ہیں اب یہ کیسے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کہیں روزانہ سننے نہیں جانے والے ہے کہ نہیں تو کہا کہ روزانہ ہر اعضا جسم سے درخواست کرتا ہے کہ زبان تو صحیح رہنا تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے اس لیے شاعر نے کہا اسی بات کو ایک دم بہترین انداز میں کروں خدا کو پسند نہیں سختی زبان میں کیا کہا خدا کو پسند نہیں سختی زبان میں اسی لیے نہیں رکھی ہڈی زبان میں ہماری زبان میں کوئی اندر ہڈی نہیں ہے کسی زبان نرم ہے کہ اللہ کو نرمی پسند ہے زبان کی قرآن کریم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے اولا تسن ولی ولیز القلبی اگر آپ سخت دل ہوتے سخت زبان ہوتے تو یہ جو سب آپ کے پاس آتے ہیں نا لوگ دور دور سے یہ آپ کے پاس نہیں آتے یعنی آپ کی نرمی نے ان کو کھینچا ہے اور کیسی نرمی ہم جانتے ہیں ایک ایک کے پاس ستے ستے ستر ستر مرتبہ گئے کوئی کیا کہتا کوئی ماں کے اتنی گالی دیتا کوئی کیا اونٹ کا کوہان رکھ دیتا لیکن نبی کی نرمی کیسی سب کو معاف کر دی تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ بھائی زبان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور زبان کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت ڈرایا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زبان ہماری چل گئی فوراً ایک دو جملے کہہ دیے اور کسی کا دل کو ہم نے توڑ لیا ہم اپنی زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے اپنی زبان ہم کینچی کی طرح چڑھا دیتے ہیں اور ہمارے دیکھتے نہیں بیچارے سامنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے ان میں کئی رحمۃ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دل مومن کا دل کانچ سے کانچ جیسا ہے کیسے کانچ جو ہے کانچ کھڑکی میں لگا ہوا ہے کہا کہ کانچ ایک بار ٹوٹ گیا کتنا اچھا فیوسٹک فیوسٹک لا کر چپکا ہوگے لیکن کیا ہوگا بیچ میں شگاف جس کو تیراڑ کہتے ہیں تیراڑ رہ جائے گی تو کہا کہ مومن کے دل کو توڑا ہے ایک مرتبہ زبان کے ذریعے کسی بھی طرح چاہے بعد میں سو بار بھی معافی مانگ لو گے لیکن اس کے دل میں وہ بات ضرور رہے گی کہ یہی ہے جس نے مجھے گالی دی تھی یہی ہے جس نے مجھے برا بلا کہا تھا ہے کہ نہیں تو پتا چلا کہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے ہم اپنی زبان کو جھوٹ میں غیبتوں میں لوگوں کو دھوکہ دینے میں لوگوں کو گالیاں دینے میں استعمال نہ کریں بھائی یہ زبان کے بارے میں اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے زبان دی تھی زبان کو کیسے استعمال کی علامہ زرکانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ علیہ اور بڑے آدمی گزرے عالم گزرے ہیں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر ایک عورت کی وفات ہو گئی اب وہ عورت کو جب غسل دیا جا رہا تھا چونکہ ظاہر ہے عورت کی وفات ہوئی ہے تو غسل دینے والی عورتیں ہوگی وہ عورتیں جب اس کو غسل دے رہی تھی غسل دیتے دیتے ایک عورت نے زبان سے یوں کہا کہ جو مرحوم عورت ہے میت اس کا فلاں آدمی کے ساتھ کچھ تعلق تھا ناجائز اب اس جیسے نارمل ہم بھی بول لیتے ہیں جہاں کہیں دیکھے تو پتہ نہیں دیکھتے تحقیق نہیں کرتے بھائی ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو ہو سکتا ہے اس کی بہن ہو ہو سکتا ہے ماں ہو ہمیں کیا پتا تو کہا کہ اس کا فلاں کے ساتھ کچھ ناجائز تعلق تھا بس اتنے زبان سے اتنی بات نکالی ہے بہت نارمل بات ہم بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں دیکھا کہ ہے ہوگا اس کا کچھ تعلق ہے یعنی نہیں اسی لیے کہا زینا کسی پر تہمت لگانی ہے زینا کی بہت خطرناک شرطیں ہیں اس کی ورنہ شرط ورنہ اگر اسلامی سلطنت ہو اور شرطیں پائی نہیں جائے تو جو تہمت لگانے والا ہے اس کو سزا دی جائے گی اب کیا ہوا وہ عورت نے جو غسل دے رہی تھی اس نے زبان سے کہہ دیا کہ اس مرحوم جو میت ہے اس کا فلاں اور آدمی کے ساتھ کچھ تعلق تھا بس جیسا اس کی زبان سے الفاظ نکلے ویسے وہ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ وہ میت کی ران پر چپک گیا اور اس سے وہ ہٹانا چاہ رہی ہے وہ اس جسم سے وہ ہاتھ الگ ہی نہیں ہو رہا ہے بہت کوشش کی کہ ہاتھ کو ہلایا بہت سب یعنی اس زمانے کے جو چیزیں تھیں ان سب کو استعمال کر لیا لیکن جو میت سے اس کا ہاتھ گسل دینے والی کا ہاتھ جو چپکا ہے وہ الگ ہی نہیں ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ اب کیا کرے کہا کہ وقت عالم سے رابطہ کرے امام مالک بہت بڑے اللہ والے ہیں چار اماموں میں سے ایک امام ہے کہا کہ امام مالک ہمارے یہاں ہے امام مالک کو اطلاع دو کہ واقعہ ایسا ہوا ہے عجیب و غریب واقعہ آج تک ایسا ہوا نہیں تھا کیا کیا جائے اور یہ ایسا کیوں ہوا امام مالک کو اطلاع دی گئی امام مالک اللہ والے تھے کہا کہ میں آتا ہوں وہ وہاں پر آئے پردہ ڈالا اور جو عورت اندر تھی اس کو پوچھا کہ بہن کیا ہوا معاملہ کہا کہ ایسا ایسا واقعہ کیا ہوا کہا کہ تم نے اپنی زبان سے اس مرحوما کے بارے میں کوئی بات کہی تھی کہا کہ ایسے تو کوئی بات نہیں کہی کہا کہ نہیں سوچو کوئی نہ کوئی بات کہی ہوگی کہا کہ ہاں ہم جب گسل دے رہے تھے میں نے اس کے بارے میں یوں کہا کہ اس عورت کا کھلا آدمی کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ جائز مالک نے کہا کہ تو نے اس مرحوم میت اور جو عورت ہے اس کی تو نے قیمت کی ہے اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس کی سزا اللہ نے دنیا میں عبرت کے طور پر دکھائی کہ اس کی سزا میں تیرا ہاتھ اس عورت سے چپک گیا ہے اب کیا کیا جائے تو کہا کہ جو یعنی تہمت لگانے کی سزا جو ہے تو نے گویا کہ اس پر تہمت لگائی تہمت لگانے کی سزا اسی کوڑے ہیں کہا کہ جب تک تجھے اسی کوڑے نہیں مارے جائیں گے وہاں تک تیرا ہاتھ چپکے گا نہیں اور اگر سزا نہیں دی گئی تو تو بھی اس عورت کے ساتھ قبر میں دفن ہوگی تیرا ہاتھ اس سے چپ الگ ہونے والا نہیں ہے اب اس کو کوڑے مارنا شروع ہوئے جب تک اناسی سیونٹی نائن کوڑے مارے وہاں تک اس کا ہاتھ چپکا رہا اور جب اسیواں کوڑا مارا گیا تو اس کے بعد اس کا ہاتھ وہاں سے الگ ہوا یعنی ایک میت عورت مری ہوئی ہے مردار ہے اس کی غیبت کرنے پر اور اس کے بارے میں اپنی زبان ہلانے پر اس پر تہمت لگانے پر یہ سزا ہوئی تو اب ایک کسی زندہ مسلمان کو اگر تہمت لگائیں گے یعنی اپنی زبان اس کے بارے میں برائی میں چلائیں گے تو سوچو کیا ہوگا ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ بھائی ایک میت کے بارے میں یہ حال ہے تو ہمیں یعنی پتہ چلا کہ ہم کیا ہے کسی زندہ کو تو ہم اپنی زبان سے تکلیف دے ہی نہیں سکتے افسوس کے ساتھ بھائی آج ہماری زبان اپنے بھائیوں کے بارے میں ایسی چل رہی ہے قاتر کی طرح کیسی کی چلا چل جاتی ہے ہم گیبتوں میں مبتلا ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی قرآن کریم گیبت تو ایسی بات ہے بھائی قرآن تو یوں کہہ رہا ہے صرف ایک بات نقل کر دوں گیبت اتنا خطرناک گنا قرآن یوں کہہ رہا ہے ایشفب القمّ اللہ کیا تم میں سے کوئی ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا بھائی ہو اور وہ بھائی بھی مرا ہوا ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا مردار بکرا ہو تو بھی گوشت نہیں کھائیں گے ہے کہ نہیں تو اپنا سگا بھائی وہ بھی مردار ہے کہا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے اس سے خطرناک گنا ہے کسی بھائی کی گیبت کرنا سوچو ایک روایت میں کہ اپنی سگی ماں سے بتیس یعنی اب بہت طویل روایت اس کو نہ چھوڑ دیں یعنی یعنی گیبت کرنا کتنا خطرناک گنا کہ قرآن یوں تعبیر کر رہا ہے اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد بنا زینا زینا سے بھی خطرناک گنا غیبت ہے صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول غیبت اتنا خطرناک گنا کہ غیبت سے بھی خطرناک کہا کہ غیبت کرنے میں کیا ہوگا یعنی زینا کرنے میں اللہ اگر کوئی زینا اگر بالفرض ہو گیا کسی سے اور وہ بعد میں اللہ سے توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا لیکن کسی کی غیبت کی ہے اپنی زبان کسی کی برائی میں چلائی ہے تو جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا تو بھائی میں تو کہہ یہ رہا تھا کہ اب پہلا نبی علیہ نے اس روایت میں پہلی نصیحت یوں فرمائی من خزن السانہ سطر اللہ عورت جو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا زبان کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت قیامت میں اس کے ایبوں پر پردہ پوشی کرمائے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمارے ایبوں کو چھپائے رکھے تو ہمیں ضرور ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بات ہے ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کوئی ایسی جگہ پر اپنی زبان کسی کو تکلیف دینے میں کسی کو اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات میں نہ چلے بہرحال یہ پہلی نصیحت ہوئی اس روایت میں آگے چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یوں فرمائی من کف غذب کف اللہ عنہ عذاب یوم قیامت کہ جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے گا اللہ رب العزت قیامت میں اپنے عذاب اپنا عذاب اس سے دور کر دے گا جو آدمی غصے کو قابو میں رکھے گا اللہ قیامت کا عذاب اس سے دور کر دے گا کوئی معمولی بات ہے بھائی قیامت کا عذاب سے اللہ حفاظت کر لے کام کتنا آسان کہا کہ جو آدمی غصے کو کنٹرول میں رکھے گا اللہ قیامت میں عذاب سے حفاظت کر لے گا قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ دین ابن عن الناس واللہ یحب المحسن نیک لوگ کون ہیں جو سختی میں بھی اور آسانی میں بھی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کیا والکاظمین الغیث غصے کو پینے والے ہیں ولافین الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ اللہ یشب المحسن اللہ ہی ایسے احسان کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی ایک کیا ہے یعنی شورا بنائی تھی کیبینٹ اب اس میں ایک صحابی تھے حور ابن قیس حضرت حور ابن قیس کے چچا جو تھا وہ ایک مرتبہ آیا اور کہا کہ میرے بھتیجے تو عمر کا قریبی آدمی ہے تو مجھے ان کے پاس لے چل ان کے پاس ٹائم لے لے اپوائنٹمنٹ لے لے اب وہاں گئے کہ میرے چچا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب وہ آ گیا اس نے آ کر کہا کہ عمر تم انصاف نہیں کر دے اب ہو سکتا ہے عمر انصاف نہ کرے کہا کہ تم انصاف نہیں کر دے اور کہا کہ تم مال تقسیم کرنے میں بھی برابر ہی نہیں کرتا ہے ناؤز باللہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور قریب تھا کہ حضرت عمر اس کو سزا دے دیتے اتنے جو بھتیجے تھے جو حضرت عمر کے قریبی آدمی تھے حریب نے کیس فرمایا کہ امیر المنین کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے وہ القاظمین الغیث کہ وہ نیک لوگ کون ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے وہ اللہ اللہ اور ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے کہا کہ میرا چچا تو ہے جاہل ہے تو ان کو معاف کر دو ایک دم مارنے کے قریب تھے سزا دینے کے لیکن جب بھی قرآن کی آیت سامنے آئی ایک دم رہ گئے اور رواج کے الفاظ یہ وقان عمر وقافن ان کتاب اللہ اور عمر کتاب اللہ پر ایک دم مضبوطی سے رکنے والے تھے اور جب یہ آیت پڑی کہا کہ ایک ذرہ برابر آگے نہیں بڑھے یعنی اپنے غصے کو قابو میں کر لیا تو غصے کو قابو میں کرنا اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا اور غصے کو پی جانا یہ بہت اہم چیز ہے حدیث پاک میں اس کے بارے میں نبی اکم صاحب نے ایک روایت میں فرمایا من قزوم غیزن وہ جو آدمی غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ اس غصے کو پورا بھی کر سکتا تھا لیکن پھر بھی غصے کا گھونٹ پی گیا تو کہا کہ داہ سبحانہ والا روس الخلائق اللہ قیامت میں سب سب مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور کہا کہ یوخ من الحور نعین ماشا اور جس حور عین سے وہ چاہے گا اس کو اس کو اختیار دیا گا جو حور چاہے تو اس کو لے گیا تو لیے جنت میں وہ تیار ہے تو غصے کو پینا غصے کا گھونٹ پینا یہ اتنا اہم ہے ایک روایت میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی سے شدید بسرا بہادر اور طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے اور دوسرے کو مار دے بہادر کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شدید اللہ یم لکھو نفسا ہو غذب کہ بہادر اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پالے ایک رواج میں صاحب نے عرض کیا اور اسی نے یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفضب ایک دم شارٹ میں بیان کر دیا کہا کہ غصہ مت کرنا صحابی نے فرد دیتا میرارن واپس سوال کیا دو دو مرتبہ تین مرتبہ اللہ کے رسول کو اور نصیحت نبی صاحب نے ایک ہی نصیحت لا تفضب غصہ مت کرنا پتہ چلا کہ غصے کا گھونٹ کو پینا اتنا اہم ہے دیکھو بھائی غصہ انسان کی فطرت میں ہے کوئی انسان یوں چاہے کہ غصہ نکل جائے ہو نہیں سکتا غصہ تو انسان کی فطرت پیدائش ہی ایسی ہے کہ غصہ ہے نہیں کوئی انسان یوں کہ میرے اندر غصہ نہیں ہو نہیں سکتا لیکن غصہ ہے وہ غصے کا استعمال انسان کے قبضے میں کہ کہاں غصے کو شریعت یوں کہتی ہے کہ جہاں شریعت ٹوٹ رہی ہو ویسے وقت میں غصہ ہونا چاہیے تو غصے کا موقع بتا دیے کہ جہاں جیسے ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے ہمیں اس پر غصہ ہونا چاہیے کہ بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے شریعت ایک صحابی کے سامنے ان کا جو رشتے دار تھا وہ خزب کر رہا تھا یعنی کنکری لے کر یوں مار رہا تھا حدیث میں منع ہے کہ لات یعنی ایسے کنکری کو مت مارو وہ صحابی نے کہا کہ بھائی تو ایسا میرے بیٹے ایسا مت کر اس سے کیا ہے نبی صاحب نے حدیث میں یوں فرمایا کہ اس سے نہ کوئی جانور مرتا ہے کوئی شکار ہوتا ہے اور نہ کوئی دشمن کو مارا جاتا ہے کنکری سے کیا کریں گے اس سے تو کیا ہے آنکھیں پھٹتی ہے انسان کو نقصان ہوتا ہے ابھی حدیث سنائی اپنے رشتے دار کو اس صحابی نے تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس یوں لکڑی کنکر پھینکنے لگا اس نے کہا کہ تمہیں حدیث سنا رہا ہوں نبی کا کلام سنا رہا ہوں اور تو ایسی بات اپنی جاری رکھتا ہے کہا کہ میں زندگی پر سے نہیں بولوں گا اور واقعی زندگی پر اس سے بولے نہیں تو کہا کہ غصہ ایسی جگہ میں کہ جہاں شریعت ٹوٹ رہی ہو شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو وہاں پر غصہ آنا چاہیے سمجھ گئے اب بھائی غصہ کو کیسے پینا ہے اور اس کا بھی علاج بتلا دیا محدثین نے بہت سی حدیثوں کو جمع کر کے اس کے علاج بتلائے ایک علاج یوں فرمایا کہ ظاہری ہے ایک علاج ہے بات ہی نہیں علاج ہے کہ جب بھی انسان کو غصہ آئے حدیث باپ میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ پانی پی لے یا چاہیے کہ وضو کر لے دیکھو غصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے تو کہا کہ غصہ آئے تو پانی پی لو یا پھر وضو کر لو یا پھر کہا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور یا تو پھر جس جگہ میں وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ یہ غصے کو پینے کا علاج بتلایا حدیث پاک میں یہ ظاہر علاج ہوا کہ جب بھی غصہ ہے تو انسان کو انسان کو غصہ تو آ سکتا ہے بھائی اور آنا بھی چاہیے انسان ہے غصہ ہے لیکن غصے کو پینا ہے یہ اصل ہے تو کہا کہ یہ سب کام کرو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ لیٹ ہو تو جگہ بدل دو یا پھر پانی پی لو وزو کر لو یہ ظاہری علاج ہے اور غصے کا ایک ہے علاج باطنی علاج بات ہی علاج یہ کہ بھائی مجھے غصہ آیا کہ میرے بیٹے نے میرے نے کہا کہ مت کرو اس نے یوں کیا تو مجھے غصہ آیا اب کہا کہ اس وقت یوں دل میں سوچو کہ میرے بیٹے نے میری ایک تھوڑی سی نافرمانی کی مجھے غصہ آ گیا تو کہا کہ اس اللہ کی میں روزانہ کتنی نافرمانی کرتا ہوں صبح میں اس کے مؤذن نے اس کے منازع نے آواز دی تھی کہ آ نماز کی طرف آ کامیابی کی طرف لیکن میں سوتا رہا بستر میں نماز کی طرف نہیں آیا وہ اللہ ہی نیند دینے والا تھا وہ چاہتا تو نیند ہی نہ دیتا مجھے لیکن کہا کہ اس وقت میں سوچو کہ اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا لیکن وہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا کہ اس نے آج فجر نہیں پڑی مارا اس کو نہیں اللہ کہ تو گویا کہ اس وقت سوچے میرے اللہ کو مجھ پر کتنا غصہ آتا ہوگا لیکن میرا اللہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں تو ایک میرا بچہ میرا گھر والا جو بھی ہے اس سے ایک گناہ ہو گیا میں اس پر اپنا غصہ کیوں ظاہر کروں اپنے دل میں یہ سوچے گا انسان تو اس کا غصہ ظاہر دور ہو جائے گا تو یہ دوسری بات چل رہی تھی دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عذاب سے اس کو محفوظ کرے گا اور تیسری نصیحت اور آخری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی منی تضر اللہ قبیل اللہ عظرا جو آدمی اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے عذرا خواہی کرے گا اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کے عزر کو قبول کر کے اس کو معاف فرما دے گا ہے کہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے یا اللہ یادی نامن تو ایمان والو اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو اور سچی پکی توبہ بہت تفسیر کی گئی ایک تفسیر امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں یوں کی توبہ تین چیزوں کا نام ہے جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے اسی کو چھوڑ دے اسی وقت اور دوسرا کہ جو ماضی میں پاسٹ میں جو بھوتکال میں جو گناہ ہم سے ہو چکے اللہ کے سچے دل سے رو کر معاف مانگے اللہ وہ گنا ہوا وہ گنا ہوا تو معاف فرما دے اور کہا کہ تیسری شرط آئندہ ان گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے ان تین شرطیں ایک گنا جو ہو رہا ہے ابھی چھوڑ دو اور آپ ماضی میں پاسٹ میں جو گنا ہو چکے اسے معافی مانگو اور آئندہ اس گنا کو نہ کرنے کا ارادہ کرو اگر کوئی انسان ان تین شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا فرمایا کہ حدیث میں ترین شریف کی روایت میں یوں فرمایا حدیث قدسی اللہ خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم لو جنوبوں کا نان کان سما اگر کوئی انسان ایسا گنہگار ہو کوئی ایسا گنہگار ہو نہیں سکتا پھر بھی مان لو کوئی ایسا گنہگار ہے کہ اس کے پوری دنیا بھر جائے کوئی ایسا ہو نہیں سکتا پھر بھی مان لو کہ دنیا بھر جائے اور آسمان کی چھت تک اس کے گنا پہنچ جائے کتنا گنہگار ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی مان لو ایسا گنہگار ہے اس کے بعد کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ معاف کر دے نہیں میں نے اتنے سب گناہ کیے تیرا احسان کہ تو نے زندگی دی پانی دیا خوراک دیا کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا اللہ معاف فرما دے تو کہا غفر تو لکا ولا ابالی میں اس کو معاف کر دوں گا مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کیسے اللہ غفار ہے کیسے رحمان ہے حدیث میں فرمایا کم اللہ ضمب اللہ گنا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ فرما دے قرآن میں عبادی اللہ دین اشرف اللہ حسین لا تک نہ رحمت اللہ اے میرے بندو کون بندے نیک بندے نہیں اے میرے بندے یا عبادی میرے بندے اگر کوئی آدمی بڑا ہے وہ کہے کہ یہ میرے بند ہے یہ آدمی میرا ہے کلیکٹر آ کے کہہ دے پی آئی آ کے کہہ دے یہ تو میرا آدمی ہے دیکھو پھر اس کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو کون سے کس کو کہہ رہا ہے میرے بندو الدین یہ جنہوں نے اشرف علام حسین گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر رکھی ہے یعنی میرے گنہ گار بندو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے اے میرے گنہ گار بندو لا تک من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا کہ میں تو اتنا گنہ گار یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا کہا کہ تیرے گناہ میرے یعنی رحمت کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے تو بھائی گناہ ضروری ہے تیسری نصیحت یوں فرمائی جب بھی گناہ ہو جائے اول تو گناہ سے بچنا چاہیے اور جب کبھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے سچے دل سے اور معافی مانگ لے کہ اللہ معاف فرما دے ہیں کہ نہیں تو اللہ اگر جو انسان یہ تیسری نصیحت ہوئی نبی صلی علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان ان تین نصیحتوں پر عمل کرے گا پہلے جو بعد میں لوگ آئے ان کے لیے خلاصہ یہ روایت ہے مشکار شریف میں تین نصیحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یوں فرمائی کہ جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ رب العزت کیا ہے قیامت کے دن اب اس کے ایپ پر پردہ پوشی فرمائے گا دوسری نصیحت یوں فرمائی کہ جو آدمی اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے گا اللہ قیامت کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا تیسری نصیحت یوں فرمائی کہ جو آدمی گناہوں پر توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور اس کو ایسے معاف فرما دے گا روایت میں یوں ہے گویا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوا تھا جب کیسا تھا بغیر گناہ والا اور اللہ اس کو ایسا کر دے گا لیکن ضرور ہے کہ اس کا کوئی کسی کا کوئی حقوق و لباد میں سے کوئی گناہ نہ ہو کسی کی زمین نہ دبائی ہو کسی کو اور کوئی نقصان نہ پہنچائے ہو تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رب العزت ان تینوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی جو کو جمعہ کا مبارک دن ہے ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہمیں پتہ نہیں ہے ہم توبہ کرنے میں دیر نہ کرے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے اس گھڑی میں یوں آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ گھڑی کہاں ہے وہ پتہ نہیں اس کو چھپا کر رکھا تو بھائی مبارک دن چل رہا ہے اور محرم کا مہینہ ہمارا ایک سال ہماری زندگی سے چلا گیا ٹھیک ہے نہیں اور ایک نیا سال شروع ہو گیا ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا پتہ نہیں یہ زال ہم پر پورا ہوگا نہیں ہوگا آئندہ محرم دیکھیں گے نہیں محرم تو بہت دور کی بات آئندہ کل کا سورج بھی ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے تو بھائی ہم توبہ کرنے میں دیر نہ کریں کب پتہ نہیں صبح انسان اٹھتا ہے کیا پلاننگ ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے پہلے اس سے زندگی کا سورج غروب ہو جائے اسے پتہ نہیں ہے تو بھائی کیا ہے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے اللہ ہمیں اس کے ہر فرمان پر اور شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقع دعوانا الحمد رب العالمین